مسلمانوں شکر کرو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو بار بار حج مبرور نصیب فرمائے حج بیت اللہ کا خاص عظمت کے ساتھ ہر سال قائم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے بڑے بڑے فتنے کعبہ شریف کے خلاف اٹھے کئی بار منحوس طیارے خطرناک بم اٹھائے روانہ ہوئے کچھ ظالموں نے روزہ اطہر اور مسجد نبوی کو میران کرنے کی بڑی خوفناک سازشیں کیں کئی فتنے حج کا معنی و مطلب بدلنے کو بھی اٹھے کئی بہروپیوں نے حج کے منسوخ ہونے کے فتوے بھی دیے حجاز کا وہ خطہ جہاں کعبہ شریف ہے اسے مکمل طور پر سیلابوں میں گم کرنے کی کوششیں بھی ہوئیں کہ بس سمندر ہی سمندر نظر آئے مگر ساری تدبیریں مکڑی کا جالا بن گئیں وہ دیکھو کعبہ شریف کس شان سے کھڑا ہے اور لاکھوں مسلمان اس کے گرد دیوانہ وار گھوم کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کا اقرار کر رہے ہیں مسلمانوں شکر کرو کعبہ شریف بھی تمہارا اور حج مبارک بھی تمہارا تمہارے سوا نہ کسی کے پاس کعبہ نہ کسی کے پاس حج